انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں پر عائشہ کی فضیلت اسی طرح ہے جیسے سرید کی فضیلت دوسرے کھانوں پر ہے جامع ترمزی حدیث نمبر تین ہزار آٹھ سو ستاسی یہ حدیث صحیح ہے